حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے